آپ کو پتا ہے الباب الاول شروع ہو چکا ہے رول نمبر پانچ باب الاول میں انہوں نے کہا کہ ایک مقدمہ ہے تین مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے پھر بتایا ہے کہ مقدمہ جو ہے اس کے اندر کئی ساری فصلیں ہیں پہلی فصل جو ہم پڑھ چکے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں تو چلیے سنتے جائیے آپ کی پہلی فصل میں بتایا ہے اس میں مورب کو مورب کیا ہوتا ہے علم مناارف کے اندر بھی پڑھ کے آ چکے ہیں ایک چیز ہوتی ہے مورب اور ایک ہوتا ہے مبنی مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اعراب پر کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے جس طرح کا بھی عامل ہو وہ ہر صورت میں ایک ہی طرح کا رہتا ہے جا ہا اولا اے اے تو ہا اولا اے مرر تو بے ہا اولا اے ٹھیک ہے تینوں حالتوں میں چاہے جس طرح کا بھی عامل آ جائے جس طرح کا بھی وہ تقاضا کرے لیکن مبنی میں اعراب پر کوئی فرق نہیں آئے گا زبر ہے تو زبر ہی ہے زیر ہے تو زیر ہی ہے پیش ہے تو پیش ہی ہے ساکن ہے تو ساکن ہی ہے اپنی حالت میں برقرار رہے گا ٹھیک ہے مبنی آباشت کے مانت برقرار مورب آباشت کے گردت بار بار مورب وہ ہوتا ہے کہ جس کے عراب بدلتا رہتا ہے جبکہ مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے عراب ہر حالت میں ایک ہی یکساں رہتا ہے ایک ہی حالت میں رہتا ہے اس نے کی تعریف کی تھی وہ وقل رخ آغیر مبنی الاصل دو چیزیں بتائی تھی کہ اس میں مورب وہ ہوگا ایک تو یہ کہ وہ مرکب ہو یعنی کسی غیر کے ساتھ مل کر رخ کے آغیر ہی غیر کے ساتھ مرکب ہو یعنی اگر معمول ہے تو عامل کے ساتھ آیا ہو یعنی اس کا عامل بھی ساتھ میں ہو اور دوسری بات بتائی تھی کہ مبنی الاصل کے مشابے نہ ہو اس کی مثال دی ہے قام اور زیدن میں جیسے زیدن زیدن جیسے قام اور زیدن میں اب پام زیدن میں اگر ہم زیدن کو دیکھیں تو یہ مرکب بھی ہے کیونکہ پاما کے ساتھ ملا ہوا ہے مبنی نسل کے مشابے بھی نہیں ہے مبنی نسل تین چیزیں ہیں فیل ماضی امر حاضر اور تمام حروف ان کے ساتھ جو متصل ہونے والی چیزیں جو ان کے مشابے ہوتی ہیں وہ وسمۂ اشارات ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں تو مبنی نسل کے مشابے بھی نہیں ہے تو لہٰذا قام اور زیدن میں زیدن کیا ہے محرم ہے جبکہ ہا اولا جو ہے یہ مبنی ہے کام اولا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ تو مرکب کا ہے لیکن کیونکہ دوسری شرط لگائی ہے کہ وہ مبنی رسل کے مشابہ نہ ہو تو ہا اولا اسماء اشارہ میں سے ہے جو کہ مبنی رسل کے مشابہ ہوتے ہیں لہذا یہ مورب نہیں کہلائے گا تو مورب کی تعریف دو حصوں میں تقسیم ہے ایک یہ کہ غیر کے ساتھ مرکب ہو اور ایک یہ مبنی رسل کے مشابہ نہ ہو لہذا اگر صرف زیدین کہیں گے تو وہ مورب نہیں کرائے گا کیونکہ وہ مرکب نہیں ہے یہ تو تھا کل کا سبق اتنی بات شاید میں نے آپ کو کل بھی نہیں بتائی تھی کہ یہ جو مبنی رسل کے مشابے ہیں یعنی ہاں الا تو یہ کیسے ہیں یہ کس کے مشابے ہے ہاں الا اسماعیہ اشارات یہ مشابے ہوتے ہیں کس کے حروف کے کہ جس طرح حرف جو ہے جب تک کسی غیر کے ساتھ نہ مل جائے غیر کا محتاج ہوتا ہے یعنی جب تک دوسرے کے ساتھ نہ مل جائے تو اس کا معنی اور مطلب سمجھ نہیں آتا تو اسی طرح جو اس میں اسماء اشارات ہوتے ہیں یہ جو مشار ہوتا ہے حسن اس کے محتاج ہوتے ہیں یعنی جب تک کوئی چیز نہ ہو تو اس وقت تک اس میں اشارہ نہیں لایا جاتا ٹھیک ہے نا ہاضا ہا الا یہ اسی وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز موجود ہو حص میں وجود اس کا موجود ہو تو اس وقت تو جس طرح حروف دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اپنے معنی میں اسی طرح اسما اشارات وغیرہ یہ بھی محتاج ہوتے ہیں مشاروں آج کے سبق کا فصل حکم حکم مورب کا حکم بتاتے ہیں کہ مورب کا حکم کیا ہے حکم کیا کہ حکم کی چیز ضرور کہتے ہیں کہ جس پر کسی چیز کا اثر مرتب ہو اس کو کہتے ہیں حکم یختلف آخر بے اختلاف عوامل کہ عوامل کے مختلف ہونے سے اس کا آخر مختلف ہوتا رہے اگر عامل فیل ہے تو جو آگے ہے اس کا اعراب بدل کر فائل والا آئے اگر عامل جو ہے وہ کیا ہے فائل ہے تو پھر آگے جو اس کا اعراب آئے گا وہ مفول والا آئے گا ٹھیک ہے اگر عامل جو ہے وہ جار والا ہے یعنی وہ جڑ کا تقاضا کرتا ہے تو آگے جو آئے گا اس کے آخر میں تو وہ کیا ہوگا مجرور ہوگا یعنی اس پر کثرا آئے گا تو یہ ہے مورب کا حکم مورب کا حکم کیا ہے کہ یختلف آخر اختلاف عوامل کہ عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کا آخر بھی مختلف ہوتا رہے اس کی مثال انہوں نے دی ہے اختلاف لفظی لفظی مختلف ہونا لفظ آپ کو پتا ہے کہ مورب کی دو قسمیں ہوتی ہیں اس کے اعراب کی ایک لفظی اور ایک تقدیری لفظی تو وہ ہوتا ہے کہ میں یعنی رفع نصب جر آئے آئے پیش زبر اور اور زیر ایک ہوتا ہے تقدیری کہ جس طرح کے علی مقصورہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے اعراب تو ہوتا ہے یہ مورب ہوتا ہے مبنی تو نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے ان کا اعراب جو ہوتا ہے وہ تقدیری ہوتا ہے لفظوں میں موجود نہیں ہوتا تو پہلی قید مغادی اختلاف لفظی اس کی مثال دیں گے جیسے جا انی زیدن رعیتن مرت بے زن اب آپ جا انی زیدن میں دیکھیں گے کہ جا تقاضا کر رہا تھا یہ عامل کہ میرے بعد فائل آنا چاہیے مرفو آنا چاہیے لہذا زیدن کر دیا زیدن یہاں پر رئی تو فعل اور فائل دونوں تھے تو یہ تقاضا کر رہے تھے کہ ہمیں مفول چاہیے تو لہذا زیدن کو منسوخ کر دیا مرتب بے زیدن میں با جا رہا ہے تو جا با جا رہا تقاضا کرتی ہے کہ کچرا اور زیر آنی چاہیے تو لہٰذا زیر بے زیدن کر دیا تو پہلے کی مثال کے جب اختلاف لفظی ہو اس کے آخر میں یعنی اعراب مختلف ہوتا رہے لیکن لفظوں میں کبھی یعنی لفظ یعنی سامنے نظر آئے زیدن زیدن اور زیدن تقدیری ین آگے لکھا ہوا او تقدیری ین آخر ہوں بے اختلاف تقدیری ین اس کے آخر میں اختلاف تو آئے عرب کا لیکن وہ لفظوں میں نہ ہو بلکہ تقریراً ہو جیسے جا انی موسا موسا ہمر تو بے موسا ٹھیک ہے اب جا انی موسا کے اندر ہم یوں کہیں گے کہ ضمہ تقریری ہے تو موسا میں نصب تقریری ہے اور مرت بے موسا میں جر یعنی کثرت تقدیری ہے ٹھیک ہے اعراب ان صورتوں میں تقدیری ہے آج کا سبق آپ کا یہ ہے کہ مورب کا حکم مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہو اعراب کا اختلاف پایا جائے یعنی اعراب مختلف ہوتا رہے عامل کے بدلنے کی وجہ سے پھر اعراب کی دو صورتیں اعراب لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا لفظی ہو جیسے جا انی ان زیدن مررت بزیدن تو تقدیری ہو جیسے جا انی موسا رائی تو موسا مررت تو بے موسا اس میں مورب ہے آپ پڑھ کے آ چکے ہیں اس میں متمکن کی اقسام میں سے کہ اس کے اعراب کیا ہوتا ہے لفظی ہوتا ہے آج کی اتنی بات سمجھ میں آ گئی چلیے جی حکم حکم فرمائیے جا آنی موسا کون سا اعراب بتایا میں نے کہا نا کہ یہ جو ہوتا ہے چونکہ ہم اس کو مبنی تو کہہ نہیں سکتے کیوں یہ مبنی کی اقسام میں سے ہے نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ مبنی کے لیے ایک خاص وہ چیز ہے تو ہو جائے گا لیکن اب مورب کی اقسام میں سے ہم اس کو ہاں تو ہاں ہاں جی مل رہے ہیں بالکل رول نمبر تین آپ کو مل رہا ہے میسج تو اب یہ جو ہے وہ اس کو کس کی لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اب لازمن ہم اس کو مورب کی اقسام میں دیکھیں گے مورب کی جو اقسام ہے وہ تو اس میں یعنی جو اس کے لفظی اعراب ہے وہ تو ہو نہیں سکتا اب اس کا تقدیری اعراب تو گویا اب مورب کی ہم کہیں گے مورب تو وہ ہوتا ہے نا جس پر اعراب آتا ہے جس پر اعراب آتا ہے یعنی زیر زبر پیش آتے ہوں وہ مورب ہوتا ہے لہذا اس کی ایک قسم تو لفظی کی ہے کہ لفظوں میں ہی اعراب سامنے نظر آتا ہے کبھی زیدن ہے تو کبھی زئی ہے تو کبھی زئی ہے یعنی کبھی رفع ہے کبھی نصب ہے تو کبھی جڑ ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری صورت ہے اعراب تقدیری کی تقدیری اعراب وہ کیسے وہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیسے ہے بس وہ تقدیری ہوتا ہے عراب اس میں تینوں حالتوں میں یکساں طور پر ہی پڑا جاتا ہے جیسے علی مقصورہ کا یہاں پر جیسے موسا عیسیٰ وغیرہ جتنے بھی اس طرح کے اسما ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر تو یہ جو عراب ہوتا ہے یہ عراب تقدیری ہوتا ہے جا انی موسا رئی تو موسا مرر تو موسا ٹھیک ہے ان کیسا پڑھیں گے اور یوں کہیں گے کہ پہلے جو جا انی موسا ہے اس میں موسا کے اندر گویا کا ذمہ تقدیری ہے جب رئی تو موسا کہیں گے چونکہ فیل بفائل پہلے سے تو موسا کے اندر ہم کہیں گے نصب تقدیری ہے تو بھی موسا کے اندر چونکہ جر ہے با جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ جر تقدیری ہے مرر بھی موسا ہاں نہیں کر سکتے کیسے پہچان نہیں کر سکتے ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اعراب عراب تقدیری ہے لیکن اب یہ کیسے پہچان کریں گے کہ یہاں پر ضمہ تقدیری ہے یا نصب تقدیری ہے یا جر تقدیری ہے تو پھر اس صورت میں ہم پہلے والے عامل کو دیکھیں گے نا کہ عامل کیا تقاضا کرتا ہے تو حامل کے تقاضے کے مطابق ہم اس میں کہیں گے اب دیکھو نا جیسے جا انی موسا ہے اب جا فیل ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے لیے فائل ہونا چاہیے اب فائل ہمیں پتہ ہے کہ فائل مرفوعات میں سے جہاز ہم کہیں گے کہ موسا کے اندر ضمہ تقدیری ہے رئیتو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رئیتو فیل بھی ہے فائل بھی ہے تو زمیر یہ مفول کو چاہتا ہے اور مسائل جو آپ کو پتہ ہے کہ منصوبات میں سے تو لہٰذا موسا کے اندر نسل تقدیری ہوگا مرد تو بھی موسا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تو یہاں پر باہر ہے اور باہر تقاضا کرتی ہے کہ اس کے بعد ہر فجر ہونا چاہیے لہٰذا بھی موسا کے اندر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جہاں پر جہاں تقدیری ہے بالکل ٹھیک ہے ہم کہیں گے کہ یہ حالت جری ہے اگر ہر فار ہے تو صحیح یعنی تقدیری کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون سا یہاں پر اعراب کون سا تقدیری ہے تو وہ پھر ہم عامل کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے کہ عامل کیا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق ٹھیک آگے بات سمجھ سب کو رول نمبر تین رول نمبر پانچ رول نمبر سات صحیح تھوڑا سا اور دیکھیں نہیں آپ نے کب بھیجا مجھے نہیں پتا کبھی دیکھا نہیں جی مجھے آپ کا میسج ملے ہوئے ان شاء اللہ بتا دوں گا آپ کو کہ حسن حدیث کون سی کہلاتی ہے اور تصویر کے جی ضرور رول نمبر تین جیسے مجھے ملتا ہے وقت ان شاء اللہ میں بتاتا ہوں اصل میں کلاسیں ہیں مستقل بارہ تک چلتی ہیں تو ان شاء اللہ جیسے ہی دیکھتا ہوں بتاتا ہوں صحیح ہے کہ سوالات کیا ہیں دیکھتا ہوں بتاتا ہوں ان شاء اللہ ضرور ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے مجھ میں آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت والی عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے تو ہمیں یاد رکھا کریں کلاس میں ریگولر رہیں ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ